سر ملک یا شا بلائے گئے اس عظیم مشان روحانی جلسے دے تمام شرح اس جلسے دائی بلا محترم مجاہد اسلام سبحان اللہ مہر محمد نذیر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اس جلسے دے صدور حضرت پیر سید محمد محتاب علی شاہ صاحب سبحان اللہ بہاڑی شریف سبحان اللہ برادرم مولانا حامی اسلام علامہ محمد سعید احمد صاحب باروی سبحان اللہ سبحان محتمم سارے تقریر ارے عادت ارے رت ارے تحبیب ذرے غوشیا حضرت علامہ مولانا شادی اس چشتی اللہ آپ کی عمر خوش سب سب شکریہ تشریف دیکھو اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ بھائی پورا ہو جاؤ ضیاء القرآن ضلع لے گیا گرامی السلام علیکم اس جلسے کے اندر ناچیز دا موضوع اسلامی سیاست روکنے کو یہودیوں کے چار سیاسی دہاڑی چند دن قبل یہ موضوع بیان کیتا سی اس دے اندر اور اس تو قبل کافی مدت تو اسلامی سیاست کے مقابلے کے اندر یہودیاں دے پیدا کردہ تین طبقے کا بیان کرتا سا ضلع میاں والی کے علاقے فون آیا ان چوتھے طبقے کی طرف توجہ کرائی تو میں انہوں آخیا اچھا میں ان شاء اللہ جی۔ آئندہ بیان اندر چار کے کروں اللہ بہت ہی سادہ اور آسان بیان ہے سبحان اللہ جو ہے ہر بندے نو سمجھ آئے گا سبحان اللہ شرط کے کسی بھی اندھی عقیدت کی پٹی اکھان کے نہ رکھتا ہوئے اسلامی سیاست ہمیشہ لی روکنے یہ دنیا نے چار طبقے پیدا کیتے ہیں پہلا طبقہ پہلا گروہ پہلا ٹولا پہلی جماعت ہے جڑے بیان کروں گا سیاسی کیونکہ مقاصد انہوں تو سب سیاسی مقاصد کے لحاظ سے نام تو نہیں دیکھا جاتا مقاصد کو دیکھا جاتا خوب ہے حضور خوب ہے لا يخرج الشيء عن حقيقته سبحان الله سبحان الله سبحان الله زکات دیتے وقت عیدی کہہ دو تو زکات ادا ہو جاتی زکات دینے لگے ہو اگلے کی عزت نفس بچانے کے لیے برا محسوس نہ کرے یار مجھے زکات دے رہا ہے یا اپنے حال پہ اس کو ندامت اور شرمندگی نہ ہو اس کو ندامت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے زکات دیتے وقت کہہ دو بھائی عیدی ہے عیدی تو نام تو عیدی رکھ رہے ہو نا لیکن حقیقت کیونکہ زکوٰۃ ہے یہ نام بدلنے سے وہ حقیقت نہیں بدل سکتی تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی یہ شریعت کا مسالہ ہے میرے بھائیوں چار طبقے میں ترتیب نال دینا ایک طبقہ اس بنایا مذہبی غیر سیاسی دوسرا بنایا سیاسی غیر مذہبی پہلے دولت پہلا بنایا مذہبی غیر سیاسی دوسرا بنایا سیاسی غیر مذہبی تیسرا بنایا اسلامی جمہوری چوتھا بنایا فراؤنی شہنشاہی اس کو دوسرے لفظوں میں اسلح کی طاقت پر حکومت کرنے والا اس کو آپ جو بھی نام دے سکتے ہیں وہ آپ دے لیں گے چاروں طبقے رسول اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو رسول اللہ کی سیاست والی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھنے کے لیے بنایا گئے پہلا طبقہ مذہبی غیر سیاسی مذہبی غیر سیاسی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم دنیا کی کسی سیاست کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف مذہب کی بات کریں دنیا کی کسی بھی خلاف سیاست کے ہم مخالف نہیں ہیں ہم صرف مذہب کی بات کریں اصل روحانیت کی گل کرنا ہے اصل اللہ اللہ کی گل کرنے چڈو جی سیاست میں یہ طبقہ ہو گیا مذہبی غیر سیاسی دی نشانی اگر ویکنی ہوئے کول کوئی ہور مذہب دا نظر نہیں آئے گا ہو مذہب دا ان کول نظر نہیں آنا لیکن ہر سیاسی پارٹی دا بندہ دے کول ہونا کیوں کہ انہوں نے جدو ہر سیاست نو اچھا کہنا ہے اور ہر سیاست والے دی کامیابی دی دعا کر چڑنی تو کون جدو آخرا بھی اص کسی سیاست نو برا نہیں کہیں گے کسی سیاست جڑا بھی آئے گا دعا دے سکنے تو پھر اتے مذہبی لوگ تے مخالفت گے کیونکہ وہ مذہب اپنا ظاہر کرتے ہیں لیکن مذہبی اتے بھاوے نہ ویکو گے سیاسی ہر طرح دے دیکھو گے یہ نشانی جڑے آپ مذہبی غیر سیاسی آخر گے آخری نشانی ہے کہ ہر سیاست والے اتے آن کے دعا کراؤ آگے بابے ہوئی کامیابی دیا دعو کر لیکن اتے کسی مذہب والا نظر نہیں آنا یہ انہوں نشانی دوسرا وہ طبقہ ہے جڑا اس کا الٹ انہوں نے آخیا مذہبی غیر سیاسی انہوں نے آخیا سیاسی غیر مذہبی دوجا طبقہ ہے توجہ ہے سیاسی غیر مذہبی ان کی پہچان یہ آ کہ ہمیشہ آخر ہے بھائی اص سیاسی لوگ ہاں مذہب کی گل نہ کرے جی مذہب فساد پاؤں ہے مذہب فتنا بن ہے اصل مٹ ہی فتنے فساد کا مذہب ہے پچھلیا نے آخیا اص مذہب کی گل کرنے سیاست فسا دے ان آخیا اسی سیاست کی گل کرنے مذہب فسا دے خوب خوب یہ نشانی یہاں کو دجی سیاست والا نظر نہیں آئے گا کی مخالف پارٹی کا لیکن ہر مذہب والے یہ کو گے پچھلے کو ہر سیاست والا ہے دعا کراؤ کامیابی یہاں کو ہر مذہب والا پیسے لینا ہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے پنجابی کی نہیں سمجھ نہیں آ رہی پھر سمجھو پہلا طبقہ جڑا ہے جی، جی، انہوں ہر سیاست والا جائے گا جیڑی سیاست نو او کدی شاد و نادر کسی بھی مقصد کی خاطر یہ آخر گے بھائی یہ سیاست لانت ہے یہ سیاست فساد لیکن جب وہی سیاست دان جائیں گے تو وہ لانت نہیں کہیں گے وہ سب کو دعا دیں گے ماشاء اللہ تشریف لائیں گے ہم دعا دیں آپ کامیاب ہوں گے ناکامی کے الفاظ کبھی نہیں بولیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ آپ لانت میں مبتلا ہیں سیاست فساد ہے سیاست لانت ہے ہم مذہبی ہیں ہمارے پاس کیوں آئے ہو شرم کرو سیاست کو چھوڑو نہ آپ ہمیشہ دعا دیں گے اس کو کیا کہیں گے اس کو کیا کہیں گے خدا فریبی بھی کہ خود فریبی یہ خود ہی متعین کرنا ہاں، یہ خدا فریبی بھی ہے یا خود فریبی ہے یہ تسا دسنا ہے کہ گے ضرور کسی نہ کسی وقت یہ سیاست فساد ہے یہ فلان ہے ہم مذہبی لوگ ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہم کسی سیاست کو برا نہیں کہتے کیونکہ وہ کسی سیاست کو برا نہیں کہتے تو جب بھی کوئی سیاست والا آتا ہے دعا لینے کے لیے تو آپ کبھی بھی ان کو برا نہیں کہتے آپ ہمیشہ دعا دے دیتے ہیں اللہ کامیابی دے سمجھ آ رہی گل لیکن جہاں دوسرا طبقہ ہے دبکہ مذہب والے آخنا ہے ادھر آخر مذہب فساد ہے سیاست عبادت ہاں، سیاست عبادت ہے مذہب فساد ہے مذہب کی بات نہ کرنا فساد پڑ جائے گا ہندو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں سیاست کے میدان میں یہ بات نہ کرنا مذہب مذہب فساد ہے کہیں گے مذہب فساد ہے لیکن جب مذہبی جائیں گے چندے لینے کے لیے تو وہ چندہ دے دیں گے ہاں۔ امداد خوب دیں گے وہ یہ کدی نہیں آخر گے فسادی مولوی ہو تو مکان واسطے پھرنے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سبحان اللہ یہ دو ٹولے ہو گئے پہلا کہڑا مذہبی غیر سیاسی دوسرا سیاسی غیر مذہبی تیسرا اسلامی جمہوری پتا سی کہ اگر مسلمانوں یہ طبقہ موجود ہو گئے اسلام اور سیاست دونوں کو ملانا چاہتا ہے اور ملا کر چلانا چاہتا ہے اور وہ نہیں جدا سمجھ سکتا تو پھر ان کرو ایسی جماعت میں تیار کر دو کہ انہوں نے آخو اسلام جمہوری ہے ہوں اسلام جمہوری کا کی مطلب ہے اسلام جمہوری کا یہ مطلب کہ اسلام بہتے لوکاں دی خواہش دے تابے آنا دے پیچھوں چلتا ہے یعنی دوسرے لفظ اللہ دا رسول لوکاں دے پیچھے چلتا ہے خدا دے پیچھے نہیں چلتا لہذا کسرت نسرت نو شریعت غالب رکھو انہوں نے آخو بھائی اسلام اور سیاست دونوں کی بات کرو مذہب اور سیاست دونوں کو ملا کر سنو لیکن اتنا بات ضرور ہے یہ نہیں کرنا کہ تم کہو اسلام اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلاتا ہے لہٰذا اللہ کے پیچھے چلنا ہے نہیں لوگوں کی کثرت کو دیکھنا ہے ووٹوں کو دیکھنا ہے جدھر کثرت ہوگی ادھر اسلام ہوگا اللہ اللہ تیسرا طبقہ اس ویخیا چوتھا طبقہ جڑا اس بنایا چوتھا طبقہ وہ سوٹے والا یار جی کسی پاس بھی اسلام وال حکومت جان کا امکان پیدا ہون لگے سوٹا چکو دے زور دے مار با مار بگا کے نشا پجا کے یوگیوں کی حکومت آئیں گے یہ چار طبقے اسلامی سیاست کا راستہ روکنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس ہمیشہ کی بڑی رحمت سے محروم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ چار طبقے بنائے آ گئی یہ سمجھ اللہ درم کے چارے دنیا پوری دن چار ہی نظر آؤ گے پنجواں نظر نہیں ہونا سیاسی پہلا مذہبی غیر سیاسی دوسرا سیاسی غیر مذہبی تیسرا اسلامی جمہوری چوتھا فرونی فرونی کنایا بول رہا ہوں مراد میری اصل کی طاقت سمجھنے والے اللہ ہوں اصا دیکھنے ہاں کہ انہوں چون طبقے ان چون طبقے میں کوئی بھی پاک نبی دے مطابق ہے اور پاک نبی دی زندگی جیڑی ہے انہوں کسی ایک دے مطابق لگتی ہے آپ دی تعلیمات اس ایک دے مطابق بھی ہیں کسی نے مختصر تعارف اپنے نبی کا کرا دینا سونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ توجہ آپ تعارف کراؤں لگا آپ آپ دین اسلام دے پہلے بانی نے اسلام کی بنیاد ترج رکھنے والا مدینے کا ہی پڑے یہ ہر مسلمان کے رگوڑے سے ایمان اندر داخل ہے سونا نبی جی اپنے مذہب کی بنیاد رکھی سی اپنی سیاست کی بنیاد بھی کملی والے رکھ سکی سی سونا نبی کسی کی سیاست کے کافر کی سیاست دے لادینا کی سیاست دے بدماشا کی سیاست دے غیر مسلم کی سیاست دے نبی پاک کبھی مطمئن نہیں رہے نبی پاک کبھی اعتماد نہیں فرمایا اپنی سیاست بھی بنا گئے اپنا مذہب بھی بنا گئے کر کے مدری کا مذہب بھی ملا ادھر سیاست ملنا ساڈا دین اسلام بن جا عند اللہ اللہ فرما ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام بولو تو سو کچھ نہیں کہنا صرف کلیات کلیات بتانے ہے مان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مذہبہ نہیں سی مذہب نو فساد کہنے والا نہیں سی دین کی بنیاد آپ فرمائی ہے غیر سیاسی نہیں سی کیونکہ محمد کریم نے سیاست کی بنیاد آپ بھی رکھی ہے اس سیاست کا مظہر سدری اکبر اس سیاست کا مذہب اس سیاست کا مظہر حضرت فاروق عمر اس سیاست کا مذہب حضرت عثمان زمین ہے اس سیاست کا مولا مگر بولو ساڈا مدینے کا تاجدار نہ کسی کو سیاست منگتا رہا ہے نہ کسی کو دین منگتا رہا ہے دین بھی سرکار اپنا لے کے آئے سیاست بھی اپنی لے کے آئے قبائلی جرگے قبائلی بادشاہیاں قبائلی جرگے دے قبائلی بادشاہیاں عرب دے اندر سن مدینے دے تاجدار نے سب تو پہلا انہوں نے لڑائی کی تھی انہوں نے سیاست کے حضور نے اعتماد نہیں کیتا اپنی سیاست قائم فرمائی تھی پھر دو بڑی جمہوری ریاست جمہوری ریاست جمہوری ریاست جمہوری ملک دو بڑے فارستا روپ دہ کسرا یہ دو بڑی ریاست جمہوری سن سونے نوی یار جمہوری لانچیاں لڑائی فرمائی بات حوالے کی لوڑ نہیں مسلمانوں کے زمین کے اندر موجود ہے مسلمان لانسی نہ بنیا ہوئے جا شریمان کی روشنی موجود ہے گواہی دے گا آمنا دلال نے عرب دے قبائلی لوگوں دے نال بھی جنگا سب تو پہلو کیتیاں نے پھر دو جمہوری ریاست بنیا سن ایک کیسر اور کسرا پھر انہاں نال جنگا کیتیاں آپ نے انہاں دی حکومتاں توڑیاں پتہ چلیا پاک محمد کریم دین جویں اپنا دیتا سی سیاست نے جگ دی کفر دی مکا کے اپنی دے گئے نے ہمیشہ قائم کروا سن حوالے کی لوڑ نہیں یہ گل مسلمانوں کے زمین کے اندر موجود ہے تھوڑا دل گواہی دے گا کسی مسلمان نو پوچھو بھاوے ان پڑھ تو انپڑھ ہوگی بلکہ جی انپڑھ ہوگی تو یہی گل کرے گا میرا اشارہ سمجھا مسلمان ان پڑھ ہو یہ ہوئی آخے گا کہ واقعی امیر سی کیوں انہیں ایمان نال گواہی دینی ہے وہ دا ایمان جڑا ہے کسی لانتی پڑھائی نے گندا نہیں کیتا بطور قلندر اقبال ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ بلا اپنے دل سے پوچھ بلا سے نو ہو گیا اللہ کے بندوشیوں کال ہی حرم سمجھو مسلمانوں آمدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کبھی بھی خدا کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے نہیں خواہشات کو حضور نے نہیں دیکھا حضور نے اپنے رب کے امر اور حکم کو دیکھا ہر گل ایک دعوی ہے جن ہزارہ نال بندہ پیش کر سکتا ہے لیکن اختصار نال اختار گل کافی سمجھ کے نہیں ہوں سمجھ آئی کہ نہیں دوست اس کا مطلب یہ نکلیا حضور نہیں نہ کدی مذہب نو فساد آخیا نہ کدی سیاست نو فساد آخیا کیونکہ خود ہی تو بانی نے نہ کدی جگ نچا آپ نے رب نو سچا جگ لیے سچا آخیا جسل رب جسے رب کو ہٹیا مدینے کا تاجدار باوے کلا بھی کھلو رہا ہے نہیں کی ٹھیک ہے تیسری چوتھی سورت وہ بھی سرکار میں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ آپ کی تلوار اور آپ کی طاقت نجائز چلے نجائز حکومت بناوے فراؤنی ہووے حق والے تے اسلام والے نو زبان من ذالک اندھی طاقت کی حکومت قائم کرے ایسی طاقت ایسی حکومت میرے آقا بھی نہیں سکتی اسی طرح ہے کہ نہیں بولو تو ت سجنا جدو سونا نبی مذہب کا بانی ہے دین بانی ہے آپ سیاسی غیر مذہبی نہیں کہہ سکنا ہے جڑا آخے کا مذہب فسا دے وہ نبی سونے کی زندگی کے اد حصے نو فساد کہہ ہے کیونکہ ساری رات نبی دی سڈے پاک نبی دے اندر سانو کی کی نظر ہے توجہ مذہب بھی بچے نظر ہے سیاست بھی نظر ہے جگ نو چڈ کے حق نال چلنا تے ووٹاں دی پرواہ نہ کرنی یہ بھی رسول چ نظر ہے نہیں آتا تو دسو کہڑی شہ نبی تو جدا کرو گے وہ ذرا کر کے تو بکھاؤ پھر مسلمان رہ کے بکھاؤ جہاں کہ سارے نبی مذہب دین کوئی نہیں سی صرف سیاست سی مطلب یہ مطلب نہیں نکلتا نعوذ باللہ من ذالک حضور وہ سیاست کرتے سن جی ملا فراؤنا والی جی جھوٹیا والی جی وجہ سیاست جھوٹ کا نام کون آ سکتا ہے سڈا نبی یہ سیاست لانت پاؤ والا سی انہوں جنگ کرا والا سی کیونکہ سیاست تو مذہب جدا ہوئے تے سیاست بدماشی رہ جاتی ہے تے کوئی نبی بدماش نہیں ہو سکتا جڑا پتر کا پتر آخر سڈا نبی سڈا رسول سیاسی سی مذہب دار سیاست کوئی تلک نہیں وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ سارے نو نوز ملا بدماش کمی نہ پہنتا ہے یہو لانتی سارے رسول کا امتی نہیں ہو سکتا سارا رسول وہ سیاست فرما جیری سیاست اللہ دے دین تے اللہ دے حکم والی ہے ہے بولو تو سی جنہ جنہ کا گلام صدیق عمر عثمان حیدر نبی بھی شریعت اللہ کے حکم کو ہٹ کے کبھی سیاست کا سوچیا ہی نہیں کے گلاما سیاستدان یہ شان ہے وہ آپ کس کا سائنس سیاستدان ہوا جی لانتی سیاست جہی دین مذہب کے پہرے تو دین مذہب کی راہبری تو ہٹ کے ہوئے گئے سڈا کروں کا اقبال فرما فرما نظام میں کچمہی تماشا ہو شاہی ہو چمہوری تماشا ہو جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے you. <laughs> ہی زندہباد نہو بے بہی زندہ باد سمجھ جو ہے میں سو رہی ہوں سڈیا گلا بالکل سیدیا سادیا ہوں ہر مسلمان نو سمجھ پر بندہ مسلمان ارے ہے کو تو حق بات گوارا جو گلا کوئی نہیں اقبال فرما نے سڈے کلندر لاہوری فرما گل یہ پیر ملا نو درویشا کی گل لگتی ہے مریدا نو بڑی خری کیوں کہ جڑا مرید بےچارا سادہ ہے نا یہ کسی نو فساؤ کے چکر چ نہیں صاحبان جڑے نے وہ فساؤ کے چکر نے تا کر کے پھر سمجھ نہیں آگی بول رہے ہو ورنہ گل تو بڑی سیدھی سردی توجہ سونے نبی دے اندر دین موجود ہے آپ سراپا دین سیاست موجود ہے آپ سراپا سیاست نے آپ اندر کسرت نہیں شریعت لوگ نہیں رب جگ نہیں رب اور آپ کی طاقت حق حق کے خلاف رسول کی طاقت استعمال نہیں کر کے ابو لہب نال حضور بھی کیوں نہیں بنی سیاست دی ہر کافر نال بن جاندی رسول بھی چاچے کافر نال بنی سیاست دان کی ہر کافر نال بن جاندی ہے سارے برا نے سیاست کے میدان رسول نے چاچے نو سیاست کے میدان برا نہیں بنایا ہاں دسو رسول دا سلمان فارسی فارس کے رہن والا عیسائی دا پتر مسلمان جو ہویا ہے سنی گل لا کے فرمایا منا اہل البیت مسلمان مسلمان ہو کے مسلمان قوم ایک خالی نہیں میرے اہل بیت چ بن گیا ہے بول دو کہ نہیں اور ادھر ویخ ساڈے نبی ساڈے نبی ذات کریم وچ مذہب ویکھے گا وچ شاخت ویکھے گا وچ اللہ دی تابے داری ویکھے گا وچ جگ دی مخالفت ویکھے گا وچ حق دی تابے داری ویکھے گا ہوں جڑا کے اسی مذہبی سیاسی نہیں رسول سیاست والی زندگی کا بن بیٹھا جب کہ سیاست ابھی مذہبی سیاست نہیں آتے سیاست فسا کی سیاست والی زندگی کا منکر بن بیٹھا ادی نو فساد بچا بیٹھا جڑا لانسی آخ میں سیاسی عمل بھی نہیں مذہب فساد انہیں سون کی زندگی کا دوجا پاسا فساد کہہ دیتا جڑا رانتی آ پھر رسول جگ کے پیچھے چلتے سن ویستے سن ووٹ منتر کتنے انہیں رسول کی زندگی کا انکار کیا حق کے پیچھے چلن کا ایک حصے لائے بن گیا اسلامی جمہوری جڑا کہہ آپ جمہوریت والا الانٹیا اسلام جمہوریت والا نہیں ہو سکتا جمہوریت اسلام والی نہیں ہو سکتی کیونکہ جمہوریت کا بہتیا کے پیچھے چلنا اسلام بہتیا پیچھے نہیں وہ رب کے پیچھے ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے اپنا اسلام تو بیان کر سکتے ہیں اپنے رسول پاک کی زندگی تو بیان کر سکتے ہیں نا اگر اس کے علاوہ رسول پاک کی کوئی زندگی اور ثابت کر دے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں اگر ثابت کر دے تو ہوں شرارت ویکو رسول سیاست بھی سی مذہب بھی سی حق پرستی بھی سی حق دی تابے داری سی طاقت حق نال چلا سن طاقت نو ناؤن آگو حق دے خلاف نہیں سن چلا جدو سارا کچھ سرکار دے اندر ہن انہیں طبقے کیویں پیدا کیتے ایک نو آکھیا تو بن جا مذہبی غیر سیاسی انہیں آکھیا سیاست فساد ہے انہیں رسول دے کسے نو فساد کہہ دیتا دوجا دوجا اٹھیا انہیں آکھیا سیاست ٹھیک ہے مذہب فساد ہے انہیں رسول دے دوجے حصے نو فساد کہہ دیتا ایک نے آکھیا یہ کہنا کہ لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کرو حق کے پیچھے چلو حق کے پیچھے ایک نے کہا رسول کی کثرت کی پرواہ جو ہے نا یہ کرو حق کے پیچھے نہ چلو کثرت کے پیچھے چلو اس نے رسول کے اس حصے کی جو ہے نا وہ توہین کر کے اور اس کو فساد کہہ کر پھینک دیا وہ کہتا ہے جی لوگوں کی جمہور کی خواہشات کے خلاف چلنا یہ فساد ہے یہ فساد ہے کہ رسول چلتے سن خلاف رسول چلتے جگ نال نہیں سن چلتے حق نال چلتے سن انہیں فساد کہہ دیتا اس حصے نو لانتی بن گیا ہاں۔ اصا اپنے منہ کسی نہ کسی رنگ رسول نو فسادی کہہ کے بہ رہے ہیں کوئی ادھر فسادی کہی جانا کوئی ادھر فسادی کہی ہے کوئی کم فسادی کہی جانا ادھر وے ہوں توجہ ہے مسلم ایک پروگرام ہے میرا جسم میری مرضی اس اندر میں گناگار رکھنا ویکیا اسلام آباد اسلام آباد ویکیا اسلام آباد میں یہ عجیب منظر دیکھنے پایا اسلام آباد میں یہ عجیب منظر دیکھنے پایا کہ ایک عورت ہے بالکل ننگی ہے صرف اور صرف دو انگل کی ٹاکی آگے ہے اور دو انگل کی ٹاکی پیچھے ہے باقی پٹ شٹ ہر شہر کھلے عام سر آم میدان ہے چوک کھلو کے آٹھ مارچ آ رہا ہے آٹھ مارچ کو یہ پروگرام ہوتا ہے وہ وہاں پر دیکھ جی وہ چوک کھلو کے نا جی کہ پولیس نو کٹی جاوے کہ بساں نو کٹی جاوے کہ ویگنا نو کٹی جاوے جیڑا لاگے آوے او نو کٹی جاوے توتے پے ہون چوک چوک مارے وجن جو ہی تے بھاج کے ہو جان ایک پہلوان میدان کھلو کے اکو پہلوان مس ایٹم بم وہ جناب جی سب نو بجائی کری پچھلے اٹھ مارچ نو ویکیا ویکیا اکھان ہوں تھی موبائل کھولو تو وہ پیا سارے پروگرام دی جڑی وڈیری ہے وہ وہ ہے نام سی سا پروفیسر اور اردو زبان دی سب تو یعنی پروفیسر ہے پاکستان فوٹو میرے کو ہے جناب نو اگر زیارت کرنا چاہو خیر یہ جناب جی اتنے نا ہوں سچی دسیا جی اللہ اکبر و کبیرہ رسول اللہ کے اسلام میں اس کی گنجائش ہے ایک سوال ہے آپ سے تو بول دے نہیں سبحان اللہ تمہارے رسول کے اسلام میں اسلام آباد میں یہ ہوا اور برملا ہوا تمہارے رسول کے اسلام میں اسلام آباد میں یہ برملا ہوا تمہارے رسول کے اسلام میں اس کی گنجائش ہے بولتے نہیں ہیں تمہارے رسول کے اسلام میں اس کی تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے بات نہیں سمجھے اور سپاہی میں ویکیا بھی جا رہے تھے موربیاں تو نہیں ڈرتے کسی تو نہیں ڈرتے وہ ایک بڈی تو پھرتے سن خیر سی پھر پتا لگا بھی یہ بھی جانتے سن کہ بڑیا مہربانی نے چھوٹے کو نا فرمان ہو کیونکہ اسلام آباد میں تو چیڑی نہیں پھڑک سکتی تو پھڑک رہی ہے تو آخر مرضی سے پھڑک رہی ہے خلاف مرضی تو نہیں پھڑک سکتی میری بات سمجھو کہ نہیں سمجھے ہوں دسیا جی گل ذرا سمجھا جی جس جمہوریت میں اس کی بھی گنجائش ہو وہ اسلامی ہوگی یہ بھی اسلام ہے اگر یہ اسلام ہے تو بتاؤ پھر رسول اللہ نے کیا دیا تھا اگر یہ اسلام ہے تو حضور نے کیا دیا تھا اگر وہ اسلام ہے تو یہ کیا ہے تو یار ہمیں بھی تو بتاؤ نا یار ہم دیسی سے بندے ہیں تم لوگوں کی پڑھے لکھے لوگوں کی ہم رابری کے محتاج ہیں ذرا ہماری رابری ہونی چاہیے نا بولتے نہیں جنہیں آخیا مذہبی غیر سیاسی حضور ہزور سیاست تو پلا چڑا لیا فساد کہہ جنہ آخیا سیاسی غیر مذہبی ان مذہب تو پلہ چھڑا لیا ہزور مذہب نو فساد کہہ جنہ آخیا اسلامی جمہوری انہوں نے خدا جان چڑا لی کیونکہ جمہور خدا کے مقابلے چ جمہور جدو منا پہ تو خدا تے خدا کی منی پی تو جمہور تے جمہور کی منی تو رب تو گئے بہتیاں رب کی منی بہتیا گئے یہ پکی گل ہے کہ نہیں اسلامی جمہوری آخر کیون کٹھا ہو سکتا ہے اسلام ایک دا جمہور دا نہیں جمہور مقابلے چ اسلام اسلام ایک دے نو جمہوری نہیں جمہور نو اسلام نہیں چوتھی طاقت رہ گئی جو ہمیشہ پسے پردہ رہتی ہے ویکھن ویکن مت کسی پاسوں خطرہ مزید کوئی پیدا پیا ہوں آج جو کچھ ہے پروگرام ساڈا دتا اس تو باہر کو نکلتا ہے تو پھر آ جاؤ پھر فرونی پھر فرونی چلتے ہیں پھر دلیل نہیں چلتی پھر طاقت چلتی ہے اصلہ چلتا ہے مار دھاڑ چلتی ہے وہ مسلمان ان کسی کا تعلق سڈے رسول اگر کسی نال جوڑ وکھاوے کوئی تو میں وہ پیچھے چلن واسطے تیار ہوں بول ہو से अलग درویشانہ زندگی گزارتے ہیں حق یہ ہوئی جیڑا دس رہے ہیں کہ دسنا اپنا فرق سمجھنے ہیں تو پورا وقت اصا کسی تو ووٹ نہیں لینے کسی تو نوٹ نہیں لینے یہ لالچ سانو ہے کوئی اس واسطے کوئی لگ جاوے تو خوش نہیں ہوں کوئی بج جاوے تو کام نہیں کرتے نہ کسی لگن نال پہلے دن بولے سا نہ ہٹن چوپ رج میری گل اشارہ سمجھا سے جوڑے پاک جگ ہٹ جائے تا بھی آخنا جگ لگ جائے تا بھی آخنا یہ جی، آگے جو جی سمجھ کے نہیں آئی میری بولا بولا گمراہی ایس زمانے دی اور دن بدن اپنی نفوست سے پر پھیلا رہی ہے اور پھیل رہی ہے میں وہ تو خبردار کرنا چاہنا کہ اہل بیت دی محبت دے دعوے دی آر دے اندر صحابہ کرام نو گستاخیاں دشمنی عداوت کے توہین کا نشانہ بنا اہل بیت کی محبت کی آڑ یا بیت کی تعظیم کی آڑ صحابہ کرام دی توہین نو روا رکھنا اور بے لاگ بھوکتے رہنا بھوکتے رہنا ایک شیطان کتنا ہے جڑا اہل سنت و جماعت تمام بزرگان دین کے خلاف ہے میرے دوستو کچھ لوگ یہ کہیں کہ اگر امام حسن حسین نہ ہوتے تو صحابہ کافر ہوتے ان بدبختوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حسن حسین کی پیدائش مبارک ہجرت کے آخری چھ سال سے پہلے یعنی ان دونوں صاحبزادوں شہزادوں پاکزادوں مبارک کریمین نجرین دی عمر شریف اس وقت ساڑھے چھ سال وڈے ہو رہا وڈے سرکار چھ سال چھوٹے سرکار جس وقت آقا نامدار اس دنیا تو تشریف لے گئے نے شہزادے دو میں بچے نے میں لانتیاں تو پوچھنا جیڑی جہی یہو جی گلا کر کے صحابہ کی نفی کرتے ہیں میں پوچھنا یہ دس رکھ دے ان دونوں شہزادیاں دی گل چڈ خود شاہ علی مشکل کشا دی گل کر جس لئے آمنا دے لال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت رسالت دا اعلان فرمایا ہے اس لئے شاہ علی مشکل کشا دی عمر کی نیسی ذرا مینو تے دس میرا ایک موضوع ہے جڑا میں اس کے علاقے کدی لایا سی خادم کمان صاحب ہوروں کے گھر اس کے اندر میں یہ وضاحت کی سی گل سمجھو امام چ اختلاف ہے کہ صدیق اکبر پہلے مسلمان نے یا سیدہ خدیجت القبرا پہلی مسلمان نے یا مولا علی پہلے مسلمان نے علماء نے فیصلہ ہے فرمایا سڈے امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے بڑے امام محدثین نے بچیاں پہلا مسلمان مولا علی نے بیویاں جو پہلی مسلمان حضرت سیدہ خدیجہ مردہ وچوں پہلا مسلمان صدیق ہے میری گل سمجھنا یہ کہتے ہیں اضافی تو نسبتی مان سب تو پہلا انج مسلمان ہونے والی سیدہ خدیجہ نے کیونکہ حضور نے سب تو پہلی خبر اپنے رسالت دی تے جبریل امین دے آن دی وہ حضرت سیدہ خدیجہ نو ہی سنائی سی اور پھر سیدہ خدیجہ پاک نے حضرت ورقہ بن نوفل بھیجا سی میرے دوست کا گل سمجھی نقطے توجہ سیدہ خدیجہ پہلی مسلمان ضرور نے لیکن چار دیواری کے گھر کے اندر بیٹھ کے پاک نبی کا ساتھ دین والیاں سن مشکل کشا بچوں جو پہلے مسلمان ضرور نے لیکن نبی پاک کی انگلی نے سارے چلتے سن ایک سیت بارے جڑا میدان نظارے جب نبی پاک سرکار کھلوتے میں موٹے نال موٹا سی بھائی ہوتا والا میں کس کی سوچی بول دو گے نہیں بی بی نے وہ گھر کا ساتھی ہے بچے نے یہ سہارا لین والے نے جڑا بدلی تاجدار قربانی نے چھان بن کے رہن والا سی وہ نام سدھی کے تمہارے پی حضرت صدیق کے حضرت صدیق کے سونے نبی کا میدان کا یار ہے ساری مشکل کشا بچے سن جی شاہی بھی بچے حسن حسین دی وجہ حسن حسین دا بدر میں جنگ بدر میں نہ حسن پیدا ہوئے نہ حسین پیدا ہوئے رسول اللہ دعا مانگتے ہیں ہاتھ یہاں اٹھائے ہوئے ہیں کملی والی چادر موڈے تھے چادر پیچھے ڈگ پیے آپ فرماندنے اللہ اگر آ جائے مٹھی بھر مک گئے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا میں پوچھنا دس ہوئے حسن حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے گے حضور فرمان نے آ مک گئے تو قیامت معلوم ہویا دین رسول دا دین جو قربانیاں ہوئیاں جو بچیا دنیا تے پھیلیا سب تو پہلی برکت مصطفیٰ یارہ دیے ہر دوسرے سور دے بوٹے دے جانے کی بیتی کا شوربا باد گل کرے باہر بولن لگ پاس بھارت کا سرکار جی. گل میں اگر سے پہلے بیان کر کر ہوں میں پھر بھی بیان کے بخاری مسلم کی اجازت چاہتا ہوں کروں اتنی سندے ہیں اس بات کی کہ اگر وہ کہا جائے تو بالکل ٹھیک حضرت اگر ایسے صحیح اتنا عبد اللہ ابن دے صحابی بھی نے بھائی بھی نے چاچے کے پتر نے آپ فرما نے جسے عمر بن خطاب کا مثال ہویا ہے عمر کا مثال ہویا ہے چار بھائی دے لیٹے سن میں گیا مجمع ہلکا بڑا آ گئے مجمع سارا گھیر کے کھڑا ہے آپ نے منجے شریف نو میں بھی کھلو گیا وا پچھو ایک بندہ آیا میرے موٹے کو پیاپ ہی ارک رکھ کے کھلو گیا ارک رکھ کے خلو کے مینو پہلو ہی پتا سی میں جدو بھی ہلور سنتا سا فرما ہوں سن میں ابو بکرا جائے کام کیا میں ابو بکر عمر اجائے کام کیا میں ابو بکر عمر اج اوے گئے ہوں میں ابو بکر اج فلا عمر فلانے کے گھر گئے ہوں میں ابو بکر عمر اج اتنے بیٹھے سا میں ابو بکر عمر اج فلانی تھان لے کھلوتے سن شاہ علی فرما نے حضرت عبداللہ اپنے عباس فرما نے وہ بندہ پچھوڑ کے رکھ کے کھلوتا ہے کہ نارے گلا کر لے آتا ہے جدو میں نبی کی زبان جی سنتا سا ہلور ابو بکر عمر یہ فرما سن ابو بکر عمر تو میں اتنے گیا کیتا ہے کیتا میں اس نہیں سمجھ گیا سا ابو بکر عمر نو مدری تاجدار نے کدی اپنے کو جدا نہیں ہو گل گل اپنے نال مسلے نے نہ نہ قبر ہون ہون دینا دینا عبداللہ اپنے عباس فرما نے وہ بندہ گلا گل کر کے کئی ایسا ہیں ہیں جہاں غریب کر پاتی خبردار حسن حسین پاک ایس جیڑی کرسینا خوش آمدنی نہ بن کے حسن حسین ہی تیرو لمبا پا لینا آخر ادھر ادھر سڈے بزرگ کی نفی کرنا سڈیا تریفا کرنا آخر لما اس کنجر فرشت جنہ ہے کرار وہ رسول پاک دیا رمزا سمجھ کے وہ سمجھتا بزرگوں کا ہی صدقہ ہے نام نفی کرتا یہ میری آخری بات ہے جی فتنے کی بات اور جھوٹ جب بھی اٹھے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ہزاروں سچ ایسے ہیں کہ ایک ایک سچ ہی اس کو کافی ہو جائے ایسے ہی سچ اجازت چاہنا اللہ پرور Allah'a şahit ederim ve Allah'a şahit ederim. Thank you.